بچیاں روتی تھی کہ ہمارے پاپا آئے نا تو گھر میں اور بھی دیور تھے سب کے ابو آتے تھے گھر میں اور ان کے نہیں تو یہ لوگ بہت زیادہ روتی تھی نا یہ آواز تیس سالہ بینش کی ہے جس کا شوہر اٹھائیس اکتوبر دو ہزار نو کو جب اپنے معمول کے روزگار کے لیے مینا بازار میں قائم اپنی دکان پر گیا تو پھر لوٹ کرنا آیا مینا بازار کے ہولناک بم دھماکے نے بینش کے سر سے اس کے شوہر کا سایہ چھین لیا اور بینش کو نہ صرف جوانی میں بیوہ ہونے کا رنج تھا بلکہ اس کو اپنی دو یتیم بچیوں کی پرورش کی ذمہ داری بھی اٹھانا تھی بینش کو اس وقت کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور موجودہ حالات میں وہ کس طرح کی زندگی گزار رہی ہیں یہ جاننے کے لیے میں ان کے گھر پہنچی کا گھر حجی کیمپ اسٹینڈ کے قریب واقع سٹی ٹاؤن میں تھا السلام علیکم نعیم حسیب کا گھر یہ جی جی گھر میں داخل ہونے کے بعد بینش کی چھوٹی بہن جو اس کی دیورانی بھی ہے مجھے بینش کے کمرے میں لے گئی جہاں بیٹھنے کے بعد انہوں نے مجھے ان مشکلات کے بارے میں بتایا جو ان کو ان کے شوہر کی وفات کے بعد سہنا پڑی بینش کو ایک طرف تو جوانی میں بیوہ ہونے کا غم تھا تو دوسری طرف اس کی چھوٹی بچیوں کی کفالت کی ذمہ داری السلام علیکم اندر آئے نا آئے بیٹھے تیئیس اکتوبر کو مینا بازار میں دھماکہ ہوا تھا تو ادھر ہی پاس میں ہی کھڑے تھے نا تو ہمیں گھر میں نہیں پتا تھا تو پھر جب دن گزر گیا تو پھر معلومات ہوئی ہے کہ آپ کے ہسبینڈ نہیں ملے انہوں نے ہاسپٹل میں سب جگہ تلاش کیا کہ شاید زخمی ہوں یا پھر فوت ہو گئے تو چلو ان کا کچھ مل جائے ان کو کچھ بھی نہیں ملا نا ان کا تو ان کی کوئی باڈی وغیرہ کچھ بھی نہیں ملی جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی میرے ہسبینڈ کی تو مجھے بس اس طرح لگا ہے کہ دنیا بس ختم ہو گئی ہے بس اس کے بعد میں نے بھی مار جانا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کا یہ کون پورا کرے گا میرا میرا تو کوئی مسئلہ نہیں اور بچوں کا کون پورا آگے تعلیم ہے وہ تو بہت چھوٹی تھی نا میں جاب وغیرہ کچھ بھی نہیں کرتی تھی بس گھر میں ہی ہاؤس وائف تھی نا اس مشکل کھڑی میں بینش کے سسرال والوں نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا اور ان کی ساس نے ان کا نکاح اپنے چھوٹے بیٹے یعنی بینش کے دیور سے کر دیا اس طرح بینش کی بچیوں کو باپ کی شفقت مل گئی لیکن اس خاندان کا واحد ذریعہ معاش ان کی دکان زمین دوز ہونے کی وجہ سے ان کے معاشی مسائل تو رہے وہ مینا بازار میں ان کی کاسمیٹکس کی دکان تھی نا تو مسجد جب شہید ہوئی ہیں تو اس کے نیچے ہی مسجد کے نیچے دکان تھی نا تو وہ بالکل زمین ہو گئی تھی کچھ بھی نہیں بچا نا کوئی سامان کچھ بھی نہیں بچا تھا اور گھر کا خرچہ اسی دکان سے ہوتا تھا میرے اور دیور بھی تھے تو سارے اسی دکان پہ کرایہ دینا سب کچھ بھی بچوں کا پہلے تعلیم کا مسئلہ تھا ہم لوگ کو تعلیم نہیں دے سکتے تھے پھر یو ایس ایڈ والوں نے ہم سے رابطہ کیا ہمیں یہ چیز سہولت دی ہے ہمیں یہ تعلیم کی اور پھر ان کی وجہ سے میرے بچے جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں بہت زیادہ سہولت دی اور میرے ہسبینڈ کو بھی کاروبار میں ہیلپ کی ہے بہت اور ابھی شکر ہے اللہ کا کہ انہیں کی وجہ سے یو ایس ایٹ والوں کی وجہ سے ہم لوگ بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں اور ہمارا گھر کا بھی خرچہ چل رہا ہے بینش کی چھوٹی بہن عثمہ نے بتایا کہ آج اگر اس کی بہن ایک باعزت زندگی گزار رہی ہے تو اس کی وجہ صرف سویلین وکٹم سپورٹ پروگرام کی جانب سے ملنے والی امداد ہے جس کی وجہ سے نہ صرف ان کے گھر کا چولہا جل رہا ہے بلکہ ان کی بچیاں بھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں سسٹر ہے میری تو اس حساب سے بس بہت غم کی بات تھی کہ ان کی دو بیٹیاں بھی تھیں اور ان کا جو کام کرنے والا تھا سب گھر کو سنبھالنے والا تھا وہی بلاسٹ میں شہید ہو گئے تو بس بس بہت افسوس کر رہے تھے اس ٹائم بھی اور لگے ہوئے تھے اس سوچ میں کہ کیا کریں گے یو ایس ایڈ والوں نے ہیلپ کی ہے میں یہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی یو ایس ایڈ والوں کا کہ جو انہوں نے اتنی ہیلپ کی ہے اور آج میری بہن اتنی عزت سے اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ جاب نہیں کر رہی ہیں ورنہ زیادہ تر دیکھا گیا ہے نا کہ باہر جاتی ہیں جابس کرتی ہیں بچوں کو سنبھالتی ہیں بینش کی بہن سے بات چیت کے بعد وہ مجھے اپنے گھر کے دوسرے کمرے میں لے گئیں جہاں پر ان کی بچیاں اور گھر کے دوسرے بچے ہوم ورک میں مصروف تھے دونوں بچیوں کی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ بینش کے خواب اب ادھورے نہیں رہے آپ کا کیا نام ہے میرا نام ہے وجہ اور آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں میں میں میں پریپ کلاس پڑھتی ہوں بڑے ہو کر ٹیچر بڑھوں گی کیا آپ ہمیں کوئی پیاری سی پوئم سنائیں گی آپ کا کیا نام ہے میرا نام فضا ہے اور میں ٹو کلاس میں پڑھتی ہوں میں ایشین ماڈل اسکول میں اب بڑے ہو کر کیا بنیں گی میں بڑے ہو کے ڈاکٹر بنوں گی بیماروں کا علاج کروں گی آپ کا کیا نام ہے میرا نام ہے آپ کو کچھ آتا ہے کچھ آتا بینش کے گھر سے نکلنے کے بعد میں آئی آر ڈی کے دفتر کی جانب روانہ ہو گئی جہاں پر پہنچنے کے بعد میری ملاقات سویلین وکٹم سپورٹ پروگرام کے نمائندہ گل سے ہوئی گل سے بات چیت کے دوران مجھے پتا چلا کہ یہ صرف بینش اور اس کے بچے نہیں بلکہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں اس طرح کی ہزاروں خواتین اور بچے بدمنی سے متاثر ہوئے ہیں لیکن سویلین وکٹم سپورٹ پروگرام نے ان کو اس مشکل گھڑی میں اکیلا نہیں چھوڑا جتنے بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں دہشت گردی کے اس کے اس کی وجہ سے جتنے بھی بچے جتنی بھی خواتین یا جتنے بھی مرد حضرات متاثر ہوئے ہیں یہ پروجیکٹ اس کے اس کے لیے کام کرتا ہے ابھی تک ہمارا جو پروجیکٹ ہے یہ تین سیکشنز میں کام کر رہا ہے روزگار کے مواقع فراہم کرتے ہیں ایک دوسرا جو ہے ہم سائیکو سوشل سپورٹ اور ہیلتھ فیسلٹیز بھی فراہم کرتے ہیں اور تیسرا یہ کہ جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں ان کو ہم اسکالرشپس کی فیسیلٹیز بھی ہمارے پاس ہے ہم ہم ان کو اسکالرشپس بھی پرووائڈ کرتے جس کی مد ساٹھ ہزار روپے ہے ہنا گل بتاتی ہیں کہ سویلین وکٹم سپورٹ پروگرام بدمنی سے متاثرہ خواتین کو ان کی مرضی کے مطابق ووکیشنل ٹریننگ بھی فراہم کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کے قابل ہو جاتی ہیں اور یہ تربیت ان کے باعزت روزگار کا ذریعہ بھی بنتا ہے تو ان کو ہم چھوٹی سطح پہ کاروباری مواقع بھی فراہم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹریننگ بھی دیتے ہیں یہ ان کی اپنی مرضی پہ ہوتا ہے ٹریننگ کہ وہ کس چیز میں ٹریننگ چاہتے ہیں اگر خواتین ہیں زیادہ تر وہ لوگ جو ہے وہ ایمبرائڈریز پہ یعنی جو سلائی کڑھائی کی ٹریننگ ہوتی ہے یا پھر وہ بیوٹیشین کورسز کرنا چاہتے ہیں اس میں آج کل لوگ بہت زیادہ وہ لے رہے ہیں دلچسپی لے رہے ہیں ہاں، اس طرح کی مختلف ٹریٹس ہیں مجموعی تو سطح پہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس ابھی چودہ سو اکاسی افراد ایسے ہیں مرد اور حضرات مرد حضرات اور خواتین کے جن کو ہم نے ابھی چھوٹی سطح کی گرانٹ دیے ہیں چھوٹی سطح کی معاونت دی ہے اب اس میں اگر دیکھا جائے تو فیمیل جو ہے ان میں سے ہم نے گارمنٹس مطلب جو کہ کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں مطلب بنے ہوئے کپڑے یا انسٹیج کلاتھ جو ابھی بنے نہ ہوں وہ جنرل اسٹور دیے ہیں ہم نے بیوٹی پارلر کا جو وہ سامان ہوتا ہے کاسمیٹکس وغیرہ وہ ہم نے دیے ہیں ووکیشنل ٹریننگ اس کے علاوہ ہم نے جو ٹریننگز دی ہیں ان میں جو ہمارے پاس ٹوٹل فگر جو خواتین کا آتا ہے وہ ہے تین سو چھیالیس فیمل یا خواتین ہیں جو ہم نے ٹرین کی ہیں یہ تو تھی بینش اور اس کی بچیوں کی کہانی لیکن خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں ایسی ہزاروں خواتین ہیں جو بدمنی سے متاثر ہوئی ہیں اور وہ آج بھی حکومتی اور نجی اداروں کی امداد کی منتظر ہیں جن کی ذرا سی توجہ ان خاندانوں کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں